دن کل کا دن اور پرسوں کا دن سبق جو ہے وہ انشاءاللہ شاء ساڑھے چھ بجے شروع ہوگا وجہ اصل میں یہ ہے کہ بعض ساتھی ایسے ہیں کہ وہ روزے سے ہوگے نو کو بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اور دس کو بھی اب یہ ہے کہ روزہ پانی سے کھولیں اور یہاں پر آ جائیں تو ذرا یہ لگتا ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا پیٹ کو ورزش کرا کے تو گیارہ کو بھی نو دس حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو نو کو بھی روزہ رکھوں وہ اجازت گیارہویں کی بھی ہے نو چلیے گیارہ کو بھی ایسے کر آپ لوگوں کی جی بھائی پڑھ لو گی عبارت بیٹا یہ اخبرنا نہیں پڑھتے اخبارانہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بناتے بنی آدم ان کے ساتھ ایک عارضہ ہے کہ ہر مہینے خون آتا ہے جس کو حیض کہتے ہیں ان کا وظیفہ ہوتا ہے کم سے کم تین دن ہمارے ہاں اور کم از کم ایک دن امام شافی کے ہاں زیادہ سے زیادہ دس دن ہمارے ہاں اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن حضرت امام شافی کے ہاں تو یہ خون آتا ہے تو اس میں اگر تو یہ خون حسب معمول آتا رہے تو یہ خون جو ہے یہ صحت کا خون کہلاتا ہے صحت اور جو معمول کے مطابق جو خاتون جو ہے اس کو خون آتا رہتا ہے تو وہ صحت سے ہے لیکن بعض اوقات یہ بیچاری مریض بھی ہو جاتی ہے مریض کا کیا مطلب ہے صحت کا خون جمع بیماری کا خون تو خونین ہو گئے ایک خون صحت کا اور ایک خون بیماری کا تو یہ جو اوپر کا خون ہوتا ہے بیماری کا خون ہوتا ہے اس کو استحاظہ کہتے ہیں حکم یہ ہے کہ جب تک حیض رہتا ہے تو وہ روزے سے بھی رکی رہتی ہے اور نماز سے بھی رکی رہتی ہے اگرچہ روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے تو وہ اتنے دن تک رکی رہتی ہے اور جب یہ صحت کا خون ختم ہو جاتا ہے تو پھر غسل کرتی ہے غسل کے بعد پھر نماز بھی شروع کر دیتی ہے تو یہ جو صحت سے بڑھ کے زائد خون ہے یہ خون استحاظہ ہے یہ استحاظہ کہلاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ عورتیں مستحذہ تھیں جن میں ایک فاطمہ بنت قیس یا فاطمہ بنت ابو حبیش ابی حبیش قیس نام ہے اور ابو حبیش جو ہے وہ ان کی کنیت ہے یہ جو ہے مستحاذہ تھیں تو یہ فاطمہ بنت قیس جو بنی اسد قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی کہ وہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں انہا انحاط کہ اس کو یہ بیماری کا خون لاحق ہوتا ہے فضامت قالا اور یہ اس کا گمان تھا کہ قالا ان نمازال کا کہ حضور نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا ان نمازال کا ارقن یہ ایک رگ ہے ارقن اور جس کا نام ہے البازل البازل بادل کی طرح ہے بھائی بازل لیکن بادل میں دال ہے اور اس میں زال ہے اور یہ ایک رگ ہوتی ہے جو کہ رحم کے اوپر کے حصے میں ہوتی رحم کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ یہ اصل میں حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ رگ کا خون ہے کا خون ہے کا خون ہے جب حیض چلی جائے تو نماز جب حیض آ جائے تو نماز کو چھوڑ دو اور جب حیض چلی جائے تو اپنے آپ سے خون کو دھو ڈالو سم بسلی پھر نماز پڑھ لو بعض روایت میں اختصلی ان کے دم سو مسلی دم کو سے غسل کر لو غسل کرنے کے بعد پھر تم نماز پڑھ لو اور تم نماز اس غسل کے ساتھ ادا کر سکتی ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اصل عادت سے بڑھ کے خون ہوتا ہے جو اصل حیض سے بڑھ کے خون ہوتا ہے یا گھٹ گھٹ خون ہوتا ہے وہ استحاظہ ہے گھٹ گھٹ خون کا مطلب سمجھے نہیں تین دن ہے وظیفہ ہمارے ہاں تین دن سے کم ہوگا تو وہ استحاظہ ہوگا اور ایک دن وظیفہ ہے امام شافی کے ہاں وہ ایک دن سے کم ہوگا تو ان کے ہاں بھی استحاظ ہوگا اور دس دن کا وظیفہ ہے زیادہ سے زیادہ دس دن سے زائد ہوگا تو استحاظ ہوگا اور پندرہ دن ہوتا ہے امام شافی رحم اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ اس سے کوئی بڑھ جائے گا تو وہ استحاظ ہوگا تو جو صحت کا خون ہے اس سے گھٹ رہا ہو یا بڑھ رہا ہو جو بھی خون ہوگا وہ استحاظہ کہلائے گا جی بھیا حضور نے یہ فرمایا تھا صدیقہ فرماتی ہیں کہ ذا اقبلت الحیض تو فطر کے صلاح تھا جب آ جائے حیض تو نماز کو چھوڑ دو اور جب حیض چلی جائے تو غسل کر لو فخ وسیلی غسل کر لو اور غسل کرنے کے بعد حسب معمول نمازیں ادا کرتی رہو جی تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ ان کی عادت مقرر تھی اور حضور نے فرمایا عادت تو تمہیں معلوم ہے جتنے دن تمہارا اصل معمول کا خون ہے اس میں نماز کو چھوڑ دو اور جب معمول سے بڑھنے لگے تو اس وقت جو ہے نماز پڑھتی رہو جی بھائی یہ جو ہے ام حبیبہ بنت جاش یہ حضرت عبد الرحمن ابن اوف کی بیوی تھی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی تو یہ فرمایا کہ ان کو استحاظہ ہو گیا سات سال تک مسلسل رہا تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت عرض کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حاضی لہست بالحیضہ یہ جو بڑا ہوا ہے یہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے حیضہ اور حیضہ بھی یہ حیض نہیں ہے بلاکن حاضہ رقن لیکن یہ رب کا خون ہے فق تسلی سب وسلی جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور غسل کے بعد کیا کرو بھائی نماز پڑھو جی Wa ikhwanat man rabbi Sulaiman bin Dawud یہ زینب بنت جاش ام المومنین کی بہن ہیں اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے جی حمر تدم لتا الماء تو وہ لگن میں بیٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور وہ جو لگن کے پانی میں بیٹھنا ہوتا ہے ٹھنڈک کے لیے ہوتا ہے جب ٹھنڈک پہنچتی ہے تو خون جو ہے وہ کم ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتی تھی اور حمرت جو ہے وہ دم کی ایسی ہوتی تھی کہ وہ پانی کی اوپر آ جاتی تھی یعنی کثرت سے یہ خون آتا تھا وہ تخرج تو فرمایا کہ حمرت دم لتا الماء و تخرجو اور جاتی و تسلی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فما یمنحا ذالک من صلاح اور نماز سے اس کے لیے کوئی چیز مانے نہیں تھی یہاں ایک بات سمجھ لو بھائی یہاں پر یہ فرمایا ہے سے مبن حمید قال اخبار نعمان مجھے نعمان نے خبر دی یہاں پر بعض حضرات نے کہا کہ نعمان سے مراد جو ہے نعمان ابن ثابت ہیں رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ ہیں لیکن یہ تحقیق یہ ہے کہ یہ نعمان ابن منظر ہیں نعمان ابن ثابت نہیں ہیں بلکہ نعمان ابن منظر ہیں اور یہ سیاست تک ہیں اور یہ جو ہے الفیض السمائی میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد نے کہا کہ ام الحسم ابن حمید لم عارف ہو لیکن حیثم ابن حمید کو میں نہیں جانتا حالانکہ اس کا ترجمہ تقریب میں بھی ہے تہذیب میں بھی ہے تہذیب و تعظیب میں بھی سب میں ہے اور یہ راوی جو ہے وہ سکھا ہے سمجھے نہیں تو حمید قال البتہ حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت نسائی میں ہے لیکن سغرا میں نہیں ہے بلکہ کوبرا امام صاحب سے روایت ہے سغرا میں نہیں ہے کوبرا میں ہے اور باقی یہ تمام حضرات جو ہیں کئی ہیں ایک نعمان ہیں دوسرے اوزائی ہیں اور تیسرے ابو ابو معید ہیں اور یہ سب زہری سے روایت کرتے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اصحاب زہری میں سے اصحاب زہری میں سے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے بلکہ نسائی نے ان سے روایت لی ہے کوبرا میں سغرا میں نہیں بلکہ کوبرا میں لی ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت امام ترمزی نے بھی جو ہے ان کی روایت ذکر فرمائی جی بھائی خطنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالی یہ خطن جو ہے وہ رشتے کو کہتے ہیں جو دامادی رشتہ وغیرہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی جی یہ تمام روایتیں احناف کی بالکل مطابق ہیں ذرا برابر بھی احناف کے مسلک سے ہٹی ہوئی نہیں ہے ان تمام میں احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ معتادہ تھیں اور معتادہ کا یہی حکم ہے کہ عادت کے مطابق جو ہے وہ خون حیض کا شمار کریں اور باقی دنوں میں غسل کر کے نماز آناف کا بھی یہی مسلک ہے آناف جو ہے وہ اعتبار معتادہ کا عادت سے کرتے ہیں اور یہ تمام کے تمام جو ہے وہ بالکل آناف کے مطابق احادیث چل رہی جی بھیا ہا میں نے دیکھا ان کے لگن کو لگن کہتے ہیں بھی ٹب کو ٹب جانتے ہو نہیں میں نے اس کو دیکھا مل آن اور دوسری اس میں مل آ ہے آپ کے دوسرے نسخے میں دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کا لگن جو ہے وہ خون سے بھرا ہوا ہوتا تھا جی جتنی مقدار حیض تجھے رو کے رکھے اپنے آپ کو رو کے رکھیے پھر بعد میں غسل کر لیجیے غسل کرنے کے بعد نماز پڑھیے اگرچہ خون ٹپکتا ہی کیوں نہ رہے جی پھر چاہیے کہ لنگوٹا کس لے استفار کا من ہے کسی چیز کو باندھ لینا تاکہ خون نہ بہے پھر لنگوٹا کس لیجئے پھر نماز پڑھی جی بھائی لیکن یہ ایک ٹھوکر ہے رحم میں رقص کہتے ہیں پاؤں سے وہ ایڈ مارنا یہ ایڈ ہے شیطان کی کہ شیطان جو ہے وہ رحم میں اوپر کے حصے میں جہاں یہ ہوتی ہے رگ ہوتی ہے وہاں پر شیطان ایڈ لگاتا ہے لات مارتا ہے لات مارتا ہے اور یہ پھٹ جاتی ہے جب پھٹ جاتی ہے تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے رقض من الشیطان شیطان حافظ ابن عربی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی حقیقت پر محمول ہے کہ کس پر محمول ہے حقیقت پر کہ واقعتاً شیطان آتا ہے وہ ایڑ لگاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جب خون اصل وظیفے سے آگے نکل جائے گا تو یہ پریشان ہوگی کہ میں پاک ہو گئی ہوں یا نہیں پریشان ہوگی اور پریشان کرنا یہی مقصد ہے شیطان کا کہ پریشان ہوگی اور کبھی نماز میں اس کو وسوسے آئیں گے اور کبھی ٹھیک پڑے گی کبھی خراب پڑے گی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے نماز کو توڑ دے گی عام طور پر حالات جو ہے نا وہ کہتے ہیں وسوسہ جب آتا ہے تو ہم نماز کو توڑ دیتے ہیں حالانکہ نماز جو ہے وہ تو اور شاندار ہوتی ہے جب وسو آنا ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو کیا کریں مکمل کریں تکمیل کریں تو یہ چونکہ شیطان یہ عورت کو بیچاری کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو پریشانی کی وجہ سے ایڈ لگاتا ہے ایڈ لگاتا ہے تو وہ رگ پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے خون بہنے لگتا ہے اور جو اصل وظیفہ ہے اس سے یہ خون بڑھ جاتا ہے اور مقصد شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو پریشان کر اور پریشان اس کی ویسی دنیاوی پریشانی نہیں ہے بلکہ نماز کے معاملے میں وسابس میں مبتلا ہو پریشانی میں مبتلا ہو تو اس لیے یہ اپنے حقیقی معنی پر محبول سمجھے نا اور لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کنایا ہے کہ شیطان کے وساوس سے یہ حقیقی طور پر ایڈ لگانا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل میں شیطان کا عمل دخل زیادہ جی بھائی یہاں ہے ذکر الاقرا اقرا کا ذکر کرنا یہ آپ کو معلوم ہے کہ اقرا قر ان کی جمع ہے اور اس کی دوسری جمع قرو بھی آتی ہے قرآن حکیم ہے سلاست و قرو تو سلاست و قرو کا لفظ آیا ہے وہاں آناف نے کہا کہ قرو سے مراد حیض ہے اور شفافی کہتے ہیں کہ قرو سے مراد توہر ہے یہ تو بات آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام نسائی کہ یہاں قر بول کر مراد حیض یہ کہا جاتا ہے کہ مسلک میں شافی ہیں لیکن یہاں پر یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تائید فرما رہے ہیں اس لیے کہ قرب کا لفظ ترجمے میں ذکر فرمایا اور نیچے حیض کا ذکر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے قر بول کر مراد ان کا کیا ہے بھائی کہ قرب کا لفظ اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے حیث پر ہوتا ہے اس کا اطلاق توہر پر نہیں ہوتا جی بھائی امر رہا تتر کا سلا قدر اکرا یہ ہے اکرا کہ حیض کے دنوں کی مقدار وہ نماز کو چھوڑے رکھے تو اقرا کو استعمال کیا نا اور یہ کس معنی میں استعمال کیا حیض کے معنی اقرا اے ہا حیضت ہا اور حیضہ کو پھر عطف تفسیری کے طور پر ذکر فرمایا کہ وہ تختسل و تسلی اور غسل کرے اور پھر نماز پڑھے یعنی جب حیض کے دن ختم ہو جائیں تو غسل کرے نماز پڑھے فقان تختسل ان دکل سلاطن یہ جو ہے ہر نماز کے لیے مستقل غسل کرتی تھی اس غسل کو فقہ نے محمول کیا ہے غسل مستحب پر یہ غسل کیسا ہے بھیا غسل مستحب ہے کسی فقی نے بھی غسل واجب نہیں کیا جی بھائی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتاك طرفك فلا تصلي ہاں تو یہاں فرمایا ہے فن زوری ازا عطا کے کر او کے جب کر او تیرا آ جائے تو اس کا آ جائے یعنی حیض آ جائے فلا تسلی تو نماز اس وقت مت پڑی تو یہاں کر کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے کس معنی میں استعمال فرمایا ہے حیض کے اور یہی ترجمہ الباب کرنے سے مقصد امام نسائی کا ہے جی بھائی دونوں طریقے سے کر اور کر دونوں طریق سے جی بھائی یہ دلیل ہے یہ خود فرما رہے ہیں امام نسائی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اخرا کا ذکر جو ہے سلاست قرو جو قرآن حکیم میں ہے اس سے مراد بھی کیا ہے حیض ہے جیسے کہ یہاں پر جتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں ان میں بھی قرو سے مراد کیا ہے حیض جی بھائی یہ منظر نے جو آگے ذکر کی ہے کہ حاضر دلیل علن القرا حیض یہ دوسری طریق سے جو ہے یہ ذکر نہیں کیا گیا جی بھائی پیچھے ذکر ہے فاطمہ بن تو کیسن اور یہاں ذکر ہے فاطمہ بن تو ابھی ہو میں نے بتایا کہ قیس نام تھا اور ابو حبیش جو ہے ان کی کنیت تھی جی جی, جی۔ قال قرن عاند اسے کہا گیا ہے کہ یہ رگ ہے زدی قسم کی کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا بہت زیادہ معاند ہے معاند کا مطلب ہے دشمن ہے اور دشمن بھی ایسا جو ہٹ دھرمی کرتا ہے تو معاند کا مطلب ہے آند کا مطلب ہے کہ یہ رگ ہے جو کہ ضدی ہے یعنی جب یہ پھٹتی ہے تو اپنے اصل پر ہی رہتی ہے کسی چیز سے نہیں تھمتی جی بھائی یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم اور جمع تاخیر یہ کہا کہ اس کے لیے چونکہ مجبوری ہے اور ہر دفعہ اس کو کیا کرنا ہے غسل کرنا ہے تو اس لیے جمع تقدیم بھی کر لے اور جمع تخیر تاخیر بھی کر لے اور فجر کی نماز جو ہے وہ اکیلی غسل سے پڑھ لے اور یہ کہتے ہیں کہ غسل جو ہے بھیا یہ مستحب ہے جی یہ اسما بن تو میش یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلی ہے اور ان کو نوفست فیصد حلیفہ جب یہ ذوالحلیفہ میں پہنچی ہیں تو اس وقت ان کو نفاس آ گیا یعنی ان کی ان کو جو ہے بچہ پیدا ہوا جن کا نام تھا محمد ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ولادت ہو گئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابی بکر مرحا ان تخت فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ اس کو حکم دو کہ غسل کر لے غسل کر لے اور احرام باندھ دے اور یہ بات سمجھ لیں کہ احرام چونکہ مسجد میں داخلہ نہیں ہے حیض اور نفاس کی صورت میں مسجد میں تو داخل نہیں ہو سکتی باقی تمام اعمال وہ کر سکتی ہے اور یہاں جو حکم دیا کہ اس کو حکم دیجئے کہ وہ غسل کرے تو فرمایا یہ غسل وجوبی نہیں ہے بلکہ یہ غسل جو ہے یہ استحبابی ہے اور یہ غسل جو ہے اس سے پاک نہیں ہوگی بلکہ بدن میں ٹھنڈک ہوگی اور صفائی ہوگی یہ غسل جو ہے یہ غسل طہارت کے لیے نہیں ہے بلکہ غسل صفائی کے لیے نظافت کے لیے جی یہ جتنی روایتیں گزری ہیں یہ سب کی سب آناف کے قول کے مطابق سو فیصد ہے میں نے بتایا غسل کا جو بتایا وہ کہا کہ وہ کیا ہے وہ مستحب ہے اور یہ کہ جب حیض ختم ہو جائے وہ دن پورے ہو جائیں جو کہ اس کا معمول ہے پورا ہونے کے بعد اگلا وقت جو ہے وہ غسل کر لے اور نمازیں پڑتی رہے یہ حکم جو ہے یہ موسادہ کا حکم ہے اب یہاں تھوڑا سا احناف کو فرق لگ رہا ہے اس لیے کہ فرمایا کہ فرق بین دم الحیض السطا ان دونوں دموں میں فرق کیا ہے اس میں روایات بیان کی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھ لے یہ خاتون خود دیکھ لے کہ خون کا رنگ اگر کالا یا سخت سرخ ہے تو یہ حیض کا خون ہے ورنہ یہ خون جو ہے وہ کا تو یہاں پر ہم یہ جواب دیتے ہیں پچھلی بہت سی احادیث ہے کہ یہ ایسی خاتون تھی کہ ایک تو معتادہ تھی اور اپنی عادت کے مطابق بھی شناخت کر سکتی ہیں اور ان کو شناخت بھی تھی ان کو اصل شناخت بھی تھی کہ اس کو اصل تو مسئلہ اسی پر ہے کہ عادت کے موافق جو ہے وہ رکی رہیں نماز سے اور عادت پوری ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں اصل تو یہی ہے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ بھی دیکھ لو اپنی عادت بھی دیکھ لو اور دوسری دلیل تمہارے پاس یہ ہوگی کہ رنگ کو بھی دیکھ لو اگر اور یہ جانتی تھی کہ میرا رنگ جو ہے وہ سرخ انتہائی سرخ ہے یا سرخ مائل بس آئی ہے تو حیض ہے ورنہ استحاظ جی بھائی دیکھیے یہ اوپر بھی آیا فاطمہ بنتے ابی حبیش فاطمہ بنتے قیس حضور نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ جو معمول ہے اس کے مطابق نماز کو چھوڑ دو معمول کے بعد جو ہے وہ کیا کرو غسل کرو اور نماز پڑھنے شروع کر دو اور یہاں دوسری بات بتائیے کہ معمول بعض اوقات معمول میں کچھ آدمی کو ذرا تھوڑا فرق لگ جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی تجھے پتا ہے کہ اگر ڈارک سخت قسم کا کالا

اور یہ کہا گیا ہے کہ جو علماء نقاد ہیں انہوں نے اس حدیث کو مسترب کہا ہے کہ اس میں اضطراب ہے چنانچہ خود امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کتاب سے پڑھ کے سنایا تو کچھ اور الفاظ تھے پھر انہوں نے زبانی سنایا تو اس کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے تھے تو اس حدیث میں استراب ہے اس اضطراب کی وجہ سے یہ قابل استدلال نہیں اس لیے اناف کو تھوڑی سی ٹیک یہاں بھی مل جاتی جی بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے ذکر کی ہے باقی حفاظ نے بھی اس کو روایت کیا ہے لیکن ابن ابی ادی جو ہیں اس مذکور میں منفرد ہیں تو ایک تو انفراد آ گیا دوسرا جو ہے حفظ سے کچھ بتایا اور دیکھ کر کچھ بتایا اس میں اضطراب آ گیا اس لیے نقاد نے اس حدیث کو کمزور بتایا اگرچہ ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے لیکن اس میں وہ متفرد ہے باقی حضرات نے اس کو مسترد بتایا جی بھائی تو یہ جو ہے کہ پھر ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی یہ مسلک احناف کا ہے کہ جو ہے ہر نماز میں غسل نہیں کرے گی بلکہ ہر نماز میں وضو کرے گی ہر نماز کے لیے مستحضہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف روایت کرنے والے جو ہیں یہ حماد ابن زید ہیں اور کوئی دوسرا نہیں اور ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اور بھی علماء ہیں جنہوں نے اس کو روایت کی ہے تو یہ روایت جو ہے صرف جو ہے حماد ابن زید کی نہیں ہے بلکہ دوسرے حضرات نے بھی وضو کا ذکر فرمایا جی بھائی ومن قال أخبرنا أبو الأشخاص أحمد بن الجبان قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام بن عروة تحدث عن أبينا عائشة رضي الله عنها وعنه عن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أذكر أخرجت الصلاة قال لا إنما هو عرق قال خالد فيما فرضت عليه وليس في الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فقد الصلاة فإذا أقبلت رأسي أنت تنوى وصلي. جی. شابش. کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حالت میں کہ وہ جنابت والا ہو اب اگر ٹھہرے ہوئی پانی میں کوئی غسل کرے گا جو کہ مائے دائم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ متاثر ہوگا اگر متاثر نہ ہوتا تو حضور اسے منع نہ فرماتے حضور نے جو منع فرمایا تو اس لیے منع فرمایا اب اس میں دو احتمال ہیں یا تو یہ ہے کہ وہ تہارت ہی سے نکل جائے اور یا یہ ہے کہ وہ متاثر نہ رہے تہارت سے نکل جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ طاہر تو رہے لیکن متاہر نہ رہے تو متاہر نہ رہنا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ امام صاحب ایک روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ پانی اگر مستعمل ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے ایک روایت ہے لیکن یہ مرجو روایت ہے دوسری روایت ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ وہ نجس تو نہیں ہوتا لیکن وہ متاہر یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کا استعمال اولا نہیں ہے بلکہ یہ کہو کہ وہ متاہر ہونے سے نکل جاتا ہے نجس تو نہیں ہوتا لیکن وہ متاہر ہونے سے نکل جاتا ہے یہی قول ہے صاحبین کا بھی اور یہی قول ہے حضرت امام شافی کا اس لیے کہ اگر یہاں نہ ہو یہ تو پھر اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کا معنی جو ہے کہ مائع دائم میں جو نبی غسل نہ کرے یہی معنی ہے کہ یا تو وہ طاہریت ہی سے نکل جائے گا اور یا یہ کہ طاہر تو رہے گا لیکن متاہر نہیں رہے گا اب تمام علماء جن میں امام صاحب کی بھی روایت ہے اور راج روایت یہی ہے کہ وہ متاہر ہونے سے نکل جاتا ہے تو اور حضرت امام احمد حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد بھی ہیں اور حضرت امام شافی بھی ہیں کہ واقع تک پانی جو ہے متاہر نہیں رہتا اور اس سے وہ جو ہے رد ہو گیا حضرت امام مالک کا ان فرمایا کہ الماء لا اللہ وہ اس کو کوئی چیز بھی جو ہے وہ نجس نہیں کرتی جی بھائی باب النهي عن الجواب في ماء الراكب والاغتسال منه وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المغري عن سفيان عن ابي سناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه يقول عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم في الماء الراكب ثم يغتسل منه. جي. جی۔ باب ذكر الاغتسال اول الليل.

اول لیل میں کبھی غسل فرما لیتے تھے اور کبھی آخر لیل میں غسل فرما لیتے تھے تو یہ ہے کہ امت کے لیے حضور یعنی جو بھی حضور کا عمل ہے وہ امت کے لیے قابل تقلید ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ امت کے لیے سہل فرمایا چونکہ حضور کا معمول تھا تو حضور کا معمول بھی قابل تقلید ہے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو جنابت ہو جائے ابتداء رات میں تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جنبی ہوگا تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں کوئی دوسری مخلوق اس سے نہ لپٹ جائے ہوتا ہے نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا مذاکیر کو دھو لے گ کر کے سو جائے کچھ بھی نہیں سمجھ گئے نا کچھ کا مطلب سمجھے نہیں کہتے ہیں کہ کچھ جن آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جی بھائی اس لیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جی بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث مقرر ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو الفاظ بدلے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ مصنف یہ پہلے باب یہ قائم کیا ہے اختصال اول ول اور اب یہ قائم کیا ہے کہ خا اول لیل ہو خا آخر لیل تو ترجمہ الباب بدلا ہوا ہے اور حدیث کے الفاظ بدلے ہوئے تو اس لیے لا تکرار تکرار نہیں جی بھائی قال حدثني يحيى بن وليد قال حدثني محيط بن خليفه قال حدثني ابو سمح فرماتے تھے کہ اپنا پچھلا حصہ میری طرف کر لو جس کو کہتے پیٹ پھیر لو خادم سے یہ کہتے کہ پیٹ پھیر لو چنانچہ اس کی پیٹھ سے پردہ ہو جاتا اور پردے کی دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے ارے بات سمجھ گیا نہیں جی بھائی فقال من هذا قلت ام هانئ یہ آٹھ کہتے ہیں چاشت کی نماز آپ نے پڑھی تھی ملتا ہے فن بھی وہ ایک بڑا کپڑا تھا جس کو اپنے اوپر لپیٹے اور یہاں یہ ہے کہ فاطمہ تس روح حضرت فاطمہ نے کپڑا لے کے یہاں سامنے رکھا ہوا تھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور جب کھٹکا محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے

ایک برتن منگایا جس میں ایک سا کے بقدر پانی تھا پس پردے میں ہو گئی فخت اصلت پردے میں ایک سا سے غسل فرمایا افرخت اللہ را سے اپنے سر مبارک پر تین دفعہ پانی بہایا اور یہ چونکہ رضائی بھائی تھے تو سر کا پردہ نہیں تھا باقی حصے کا پردہ تھا باقی حصہ پردے میں تھا اور سر باہر دکھائی رہا تھا سمجھے نا کہ محرم سے سر کا پردہ ارے نہیں ہوتا ہاں، چلیے فرق جو ہے کہتے ہیں کہ ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں تین سا آتا ہے کتنے سا آتا ہے بھائی تین سا پانی آتا ہے تو فرماتے کن تو اخت سلو انا وہ انعام واحد میں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرماتے تھے اور وہ جو ہے برتن فرق تھا جس میں تین سا پانی سما سکتا ہے اب یہ بات سمجھیے کہ تین سا پانی سما سکتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ تی وہ بھرا ہوا تھا برتن تو وہ تھا جس میں تین سا پانی سما سکتا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ برتن اوپر تک بھرا ہوا تھا وہ اس کا بھی احتمال ہے کہ اوپر تک بھرا ہو تو پھر اس میں یوں ہوگا کہ ہر ایک کے حصے میں ڈیڑھ ڈیڑھ سا آئے گا پیچھے تو ایک سا کا ذکر ہے نا اور یہاں کتنا ہو گیا بھائی ڈیڑھ ڈیڑھ سا ہر ایک کے حصے میں ڈیڑھ ڈیڑھ سا آیا یہ اس وقت ہے جب یہ کہیں کہ وہ برتن اوپر تک بھرا ہوا تھا لیکن اگر اوپر تک بھرا ہوا نہیں تھا تو یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں پانی ہی دو سال ایک سا حضرت صدیقہ نے استعمال فرمایا ہو اور ایک سا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا جی بھائی یہ مکوک جو ہے یہ روبے سا ہے سا کا چوتھا حصہ چار مکوک کا ایک سا ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ مکوک مد کو کہتے ہیں چار مد کا ایک سا تو مکوک سے وضو فرماتے تھے اور پانچ مکاکی سے آپ غسل فرماتے تھے یہ پانچ مکاکی جو ہے یہ سوا سا بن جاتا تو دونوں قسم کی روایتیں ہیں چار مکاکی کی بھی ہیں اور پانچ مکاتی کی چار مد کی بھی ہیں اور پانچ مد کی اور وہ کم و بیش پانی جو ہے وہ ایسا ناپا ہوا نہیں ہوتا کہ اتنا ہو تو ہوگا ورنہ نہیں اور بات یہ ہے کہ پانی اگر کچھ ذرا زیادہ مل گیا تو ذرا تسلی سے کر لیا تھوڑا کم ہوا تو کفایت پر گزارا کر لی جی

کو ان کے سپرد کیا تھا کہ آپ سے یہ علم حاصل کریں گے اور یہ ابو جعفر وہی ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم استاذ محترم ابو جعفر فرماتے ہیں زین العابدین حضرت زین العابدین ہم استاذ محترم جو ہے جابر عبداللہ کے پاس غسل کے بارے میں تکرار کر رہے تھے میں نہ جھگڑا کر رہے تھے ہم جھگڑا کر رہے تھے اور آپ جھگڑے پر اس کو معمول نہ کیجیے اس سے تکرار کر رہے تھے ہم تکرار کر رہے تھے اور تکرار ایسا تھا کہ وہ اردو کا تکرار ذرا جھگڑا بھی اس کے اندر پڑا ہوا ہے ہم جھگڑ رہے تھے غسل کے بارے میں جابر ابن عبداللہ کے پاس فقالہ جابرون اور فرمایا کہ جھگڑنے والا جو ہے وہ تھا محمد ابن حسن ابن محمد ابن علی یہ آپ نے سنا ہوگا بھائی آپ کہیں گے حسن ابن محمد ابن علی یہ کہاں سے آ گئے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی تھی جن کا نام تھا حنفیہ اور یہ محمد ان کے بیٹے اور ان کا بیٹا حسن یہ بھی حضرت علی کی اولاد ہے یہ بیٹھے تھے یہ کہنے لگے تو فرمایا تمارینا فقال جابر یکفی من الغسل من الجنابت سا مائن ایک سا پانی کا کافی ہے قلنا ما یکفی ساؤن تو ہم نے کہا مطلب ہے کہ وہ حسن کہنے نہیں لگے حسن ابن محمد ابن علی جو ابن حنفیہ ہے حنفیہ کے پوتے لگتے ہیں پوتے پوتے ہیں وہ کہنے لگے کہ ما یکفی ساون ولا سا ہمیں ایک سا کیا دو سا بھی غسل کے لیے کافی نہیں ہے ہم تو شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے پشاور پہنچ جاتے ہیں تو یہ میں طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں پشاور کھول دیا اور بس مزے لے لے کے نیچے نہا رہے تو پانی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے جو کہ کیا ہو حد سے متجاوز نہ ہو اتنا کرنا چاہیے تو فرمایا کہ سام مائن کل مائی یکفی ساؤن بلا ساہن ہم نے یہ عرض کیا کہ ایک سا کافی نہیں ہے نہ دو سا بھی کالا جابر قد کان یکفی من کان خیرم من کم من کان خیرم کم و اکثر اشارت یہ کافی ہو جاتا تھا اس کو جو تم سے بہتر ہے اور بال بھی ان کے تم سے زیادہ ہے سر کے بال بھی ان کے تم سے زیادہ ہیں ان کو ایک ساتھ کافی ہو جاتا تھا اور تم کون یہ بات سمجھے نہیں اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جھگڑنے لگے ناواقف آدمی تو ایسے موقع پہ اس کو ڈانٹ دینا یہ مناسب ہے جیسا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے ان کو کیا کر دیا تھا ڈانٹ دیا تھا جی بھائی ذکر دلالت لا وقت وقتا ذلك اس بات کا ذکر کہ احادیث سے اس بات پر دلالت ہو رہی ہے کہ کوئی مقدار وضو کے لیے اور غسل کے لیے متعین نہیں

كنت قرطة أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنهار واحد وهو قدر الفرق پیچھے یہ گزرا کہ حضور نے غسل فرمایا قدر فرق سے اور یہاں یہ ہے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر فرق سے غسل فرمایا اب فرق کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا وہ تین سا کا ہوتا ہے تو تین سا سے حضور نے غسل فرمایا اور یہاں یہ فرما رہی ہیں صدیقہ کہ میں اور حضور نے تین فرق سے غسل فرمایا جس کا مطلب ہے کہ ڈیڑھ فرق جو ہے وہ حضور کے حصے میں آیا اور ڈیڑھ فرق جو ہے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تو فرق ہو گیا نا وہاں فرق حضور کے استعمال کے لیے تھا وہ قدر فرق تھا جس میں آپ نے غسل فرمایا اور یہاں ہم دونوں نے قدر فرق سے غسل فرمایا تو وہاں پورا فرق استعمال ہو گیا حضور کے غسل کے لیے اور یہاں جو ہے دو آدمی کے لیے فرق استعمال ہوا جس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیڑھ فرق صدیقہ نے استعمال فرمایا اور ڈیڑھ فرق حضور نے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی خاص مقدار غسل اور وضو کے لیے متعین نہیں بشرطے کہ وہ اسراف کی حد کو نہ پہنچے بشرتے کہ وہ اسراف کی حد کو نہ پہنچے جی بھائی ہم اکٹھے اس میں سے چلو بھر بھر کے لیتے تھے میں بھی لیتی تھی اور حضور بھی لیتے تھے جی تو یہ ان روایت سے اگر میاں بیوی غسل کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے آگے ذرا ایک پابندی بھی لگا رہے ہیں وہ آگے آ رہی ہے جی بھائی جی جی قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال یہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ مرد کے پس خوردہ پانی سے عورت غسل کر سکتی ہے لیکن عورت کے پس خوردہ سے مرد غسل نہیں کر سکتا وہ یہ فرمایا ہے اور یہاں دونوں کا غسل بھی ثابت ہے اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ کراہت ہے کراہت تنظیم سمجھ جی بھائی

یہ ہے بھائی بات میں نے بتایا کہ میاں بیوی اکٹھے غسل کریں اس میں کچھ تھوڑے سے آداب ہیں وہ یہاں ہیں حضرت میمونہ سے پوچھا گیا رضی اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیا میاں بیوی دونوں اکٹھے ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں فرمایا ہاں کر سکتے ہیں بشرطے کہ عورت جو ہے وہ کئی سا ہو سمجھدار اور لا تو با لاہو اور وہ جو ہے وہ بے وقوف نہ ہو بلہا نہ ہو بلحا کہتے ہیں بے وقوف عورت جو ہے وہ مند ہو بے وقوف نہ ہو اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر غسل کے وقت چھیڑ چھاڑ نہ کرے پھر اور وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ فرض وغیرہ کا ذکر و اذکار نہ ہو تو یہ فرمایا کہ انا ام سلمت سولت تحسل المر تمر رجول کیا مرآ رجول کے ساتھ مل کے غسل کر سکتی ہیں قالت نام اضا کانت کئی ستن ہاں جبکہ وہ عورت جو ہے وہ سمجھدار کئی جو ہے وہ ابلہ کی ضد ہے ابلا کہتے ہیں بے وقوف کو اور عورت کئیسا ہوگی اور امرا بلہا ہوگی تو فرمایا کہ ہاں اگر وہ ابلا فریبی میں مبتلا نہ ہو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کر سکتی ہے بشرطے کہ عورت ابلا فریبی میں مبتلا نہ ہو تو ابلا فریبی کا مطلب یہ بتایا کہ وہاں غسل کے وقت ایسی فرض کا ذکر اور ایسی چھیڑ چھاڑ اس کی عادت نہ ہو تو کر سکتی ہیں ورنہ وہ غسل نہیں ہوگا بلکہ وہ اور کچھ تماشا یہ فرمایا ہاں تو یہ بات فرمائی کہ ان انسمت سہولت جبکہ عورت جو ہے وہ ہوشیار ہو رائے تو نہیں و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اپنے آپ کو اور حضور کو نق تسل من مرکن واحدین ایک ہی لگن سے ہم غسل کر رہے تھے نفیز و حتیٰ تنقیہ ہم پانی کو بہاتے تھے اپنے ہاتھوں پر یہاں تک کہ ہم ان کو پاک صاف کر لیتے تھے حتیٰ نفیزہ علیہ الماء یہاں تک کہ ان کے اوپر ہاتھوں پر پانی پہنچاتے قال العارج لا تذکرو فرجن یہ عارج راوی ہیں وہ لا تبالی بالح کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ لا تذکرو فرجن ولا تبالی ہے اور وہ فرج کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی وہ بے وقوف پن کا اظہار اور یعنی اس کا پھر یہ بتا عارج کہتے ہیں لا تذکر فرجن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جب غسل کرتی تھی تو ایسا کسی چیز کا ذکر نہیں کرتی تھی اور نہ ہی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتی تھی سمجھے نا نہ تو ذکر کرتی تھی فرض کا اور نہ ہی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتی تھی اگر یہ باتیں شرائط پائی جائیں تو دونوں کا اکٹھا غسل کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے جی بھائی سب کت فرما کر تین دن ساڑھے چھ بجے ہاں تو میں اپنی طرف کھینچتی تھی حضور اپنی طرف اور یہ جو ہے ہاں جی منازع نہ یہ جو ہے نا یہ تو یہ تو مزے کی بات بات اصل میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جنت میں جنت میں ایک دوسرے سے چھینو جھپٹی ہوگی اب یہ سوال کرے گا کہ چھینو جھپٹی ہوئی تو پھر دنیا اور جنت میں کیا فرق ہو گیا تو جواب یہ ہے کہ چھینو جھپٹی میں جو مزہ ہے اپنی طرف کھینچنے میں ادھر کھینچنے میں جی بھائی ہاں پڑھ لو شابش جی یعنی یہ صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے جس طریقے سے حضرت انس نے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ چار سال خدمت میں رہے اور حضرت انس دس سال خدمت جی یہ فرمایا کہ حضور نے اس سے منع فرمایا کہ ہم ہر روز کنگا سرما کرنے لگے ہر روز کنگھی کرنے لگے ہر روز کنگی کرنے سے منع فرمایا ایک دن چھوڑ کے اگلے دن آدمی کنگھی کرے یوم اور فی مختصل ہی اور یہ کہ جو غسل کی جگہ ہے وہاں پیشاب کریں اس لیے کہ غسل خانے میں اگر پیشاب کریں گے تو پانی جو اڑے گا اس سے بدن ناپاک ہوگا اور رجل بفضل مرا اور ولمرا اور اس سے بھی کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں بلکہ ولیق طرفہ جب بلکہ سب مل کے کریں اور مل کے کرنے میں جو مزہ ہے وہ اکیلا کرنے میں نہیں ہے اسی کو حضرت مولانا شبیر رام صاحب عثمانی رحم اللہ نے فرمایا کہ اس میں زیادہ ہوتا الگ کرنے میں علیحدگی ہوتی یہ نابالغ بچے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کو کچھ اچھا۔ جی۔ شاہ بھائی باب ذکر لکھتے سال ہم ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر رہے تھے میں کہتی کہ میرے لیے کچھ چھوڑیے گا اور حضور فرماتے کہ ذرا میرے لیے چھوڑیے تو یہ چیز جو ہے نا یہ چیز تو اچھی چیز ہونے سے <laughs> جی میں ایک ایسے انعام میں غسل سے انعام میں غسل فرمایا جس میں آٹے کا اثر تھا تو یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی پاک چیز مل جائے تو اس سے پانی جو ہے وہ تہارت سے یا تہوریت سے نہیں نکلتا جی بھائی اچھا بھائی دیکھو اب ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ تھک سے رہیں کہا کہ ساڑھے چھ کے بجائے چھ پینتالیس کر دیں چھ پینتالیس صحیح ہے چھ پینتالیس پہ افطاری ہے نا دو دن ہاں۔ صحیح ہے چھ کے بجائے چھ پینتالیس کر دیں جی، جی۔ اچھا بھائی آپ لوگوں کی تجویز یہ ہے کہ ساڑھے چھ کے بجائے چھ پینتالیس کر لیں ٹھیک ہے تین دن ایسے ہی ہوگا جیسا آپ کی خواہش ہے